نمبر نو حج گناہوں کو دھو دیتا ہے عن عبد اللہ جراد رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجو فإن الحج الذنوب كما يغسل الماء الدرن حضرت عبداللہ بن جراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کرو کیونکہ حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کچیل دھو ڈالتا ہے